سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابن رواحہ رضی اللہ عنہ کو خیبر کی طرف روانہ کیا تاکہ وہ وہاں جا کر کھجور کی فصل کا اندازہ لگائیں انہوں نے فصل کا اندازہ لگانے کے بعد انہیں اختیار دے دیا کہ وہ چاہیں تو اسے قبول کر لیں یا چاہیں تو رد کر دیں لیکن انہوں نے یہ فیصلہ سن کر کہا یہی فیصلہ حق ہے اور اسی کی بدولت آسمان و زمین قائم ہے حدیث نمبر چونتیس سو بیس مسند احمد